امر بالمعروف اور نہیں المنکر کی دینی حیثیت امر بالمعروف اور نہیں المنکر یعنی بھلائیوں کا کا قیام اور برائیوں محض ایک پسندیدہ کام ہی نہیں ہے جس کے کرنے کی مسلمان امت کو ترغیب دی گئی ہو اور رضاکارانہ اس کار خیر کو انجام دینے کی فضیلت بیان کی گئی ہو بلکہ یہ امت مسلمہ کا منصبی فریضہ وجہ تشکیل اور مقصود بے ہے امت مسلمہ دوسری عام امتوں کی طرح کوئی خود رو امت نہیں ہے بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت اس کو برباد کیا گیا ہے اور اللہ نے اپنی کتاب میں اس حقیقت کا واشگف انداز میں اعلان فرمایا ہے اونتم خیر امت ان اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تم بہترین امت ہو جسے پوری انسانیت کے لیے اٹھایا گیا ہے نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اس امت کے خیر امت ہونے کی وجہ ہی یہ حسن عمل ہے کہ یہ نیکیوں کا حکم دیتی ہے اور برائی اسے روکتی ہے یہ امت اس عظیم شرف اور بلند مرتبے سے اسی لیے نوازی گئی ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا زبردست فریضہ انجام دے رہی ہے کیا خیر امت اپنی بعثت اور ظہور کے اس مقدس مقصد اور عظیم فریضے کو نظر انداز کرنے کے بعد بھی کسی شرف و عظمت کی مستحق رہ سکتی ہے اور کیا امت کے افراد کسی وقت اپنے لیے یہ مقام اور حیثیت بھی طے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے خول میں سمٹ جائیں اور اپنی ذات کی فکر و اصلاح پر اکتفا کر کے سماج کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر لے اس سلسلے میں قرآن حکیم کی ایک آیت کی غلط تعویل اور قرآن کے مدعا کے خلاف مراد لے کر بھی لوگ بڑا غلط اور کمزور سہارا پکڑتے ہیں اور غلط راہ پر جا پڑتے ہیں قرآن کی وہ آیت یہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا من ظل اذا المائدہ اے ایمان والو تم پر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کسی دوسری کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم ہدایت پر جمع ہو تبلیغ و جہاد کی فکر اور مشکلات سے گھبرانے والا بڑی آسانی سے اس آیت سے اپنے کو غلط فہمی میں مبتلا کر لیتا ہے اور اپنے نفس کو مطمئن کر لیتا ہے کہ آدمی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی گمراہی سے پریشان ہو اور ان کی اصلاح کی فکر کرے اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ اپنی فکر کرے اور بس پھر یہ غلط فہمی کچھ ہمارے دور کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ اس طرح کا ذہن ابتدائی ایام ہی میں ابھرنے لگا تھا اور مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقف اسرار دیر اور خلیفہ رسول حضرت ابو بک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر سے کھڑے ہو کر اس غلط ذہن کی تردید کرنی پڑی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان نبوت کی روشنی میں آیت کو سمجھنے کی تلقین فرمائی تھی ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا ایوہ الناس انکم لتقرعن هذه الآیت یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم ظلہ اذا تديتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يده او شك ان يعمهم الله بعقاب من حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم قرآن کی یہ آیت ضرور پڑھتے ہو اے ایمان والو تم پر اپنی ذمہ داری ہے لوگوں کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم ہدایت پر ہو اور میں نے اللہ اللہ اللہ کے رسول صلی صلی علیہ علیہ وسلم وسلم سے سنا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جب یہ دیکھیں کہ ظالم ظلم کر رہا ہے اور وہ اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ اپنا عذاب بھیج دے جو ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے قرآن کی آیت کا مدعا یعنی قرآن کی اس آیت کا مدعا اور منشا یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی ذات سے رکھے یہ نہ دیکھے کہ دنیا میں کیا کچھ رہی ہے اس کی ذمہ داری بس اس اس اس کی کی ذات تک ہے سے آگے کوئی ذمہ داری نہیں اگر آیت کا مدعا یہ ہوتا تو جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ یہ ارشاد نہ فرماتے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو جلد ہی اللہ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا نوی صدی ہجری کے عظیم مفسر قرآن قاضی ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر اور توضیح میں جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے اس وہم میں خود کو مبتلا رکھنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے عظیمت کی راہ اختیار کرنے کی بجائے رخصت پر عمل کرنے کی ہدایت دی ہے کہ آدمی طاقت و استطاعت رکھنے کے باوجود امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا عظیم فریضہ ترک کر سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف یہ تنبیہ فرمائی ہے مَن رَعَا مِنُكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ عَدْ أَفُ الْإِيمَانِ تم میں سے جو شخص بھی کوئی برائی دیکھے اس کو چاہے کہ اپنے قوت بازو سے اس کو بدل دے اگر یہ اس سے نہ ہو سکے تو زبان سے اسے بدل دے اور اگر یہ طاقت بھی اس میں نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھے اور یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے اور یہ روایت بھی کہی جاتی ہے کہ ایک روز حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا اے لوگو تم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کو اپنے محل کے خلاف غلط محل میں رکھتے ہو یعنی اس سے قرآن کے منشا کے خلاف مطلب مراد لیتے ہو اور نہیں جانتے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ لوگ جب برائی کو دیکھے اور اس کو بدلنے کی کوشش و کاوش نہ کرے تو اللہ ان پر عام عذاب بھیج دیتا ہے پس تم برابر امر بن معروف اور نہیں المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو اور اللہ کی اس آیت یا ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یذرکم ما ظل اذا احتدیتم سے خود کو دھوکے میں نہ رکھو کہ تم میں سے کوئی یہ سمجھے کہ مجھ پر تو بس اپنی ذات کی ذمہ داری ہے اور بس اللہ کی قسم تم لازم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی اسے روکتے رہو ورنہ اللہ تم پر بدترین لوگوں کو حکمران بنا دے گا پھر وہ تمہیں بدترین سزائے دیں گے پھر تم میں سے بہترین لوگ دعائیں کریں گے اور ان کی کوئی شنوائی نہ ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس قوم میں بھی برائیاں ہونے لگتی ہیں یا کوئی بدی رواج پاتی ہے اور وہ اس کو روکنے اور بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ لازمن ان سب پر عمومی عذاب مسلط کر دیتا ہے پھر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی